سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی یعنی جھک جاتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے رو گردانی کرنے والے بن گئے ان لوگوں نے جھٹلایا ہے اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ مسخرہ پن کر رہے ہیں کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں کہ اکثر لوگ مؤمن نہیں ہیں اور آپ کے رب اے نبی یقیناً وہی تو غالب اور مہربان ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے مالک رحمہ اللہ کی روایت کردہ تفسیر میں اس کا نام سورہ جامعہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں سے انتقام لیا جائے گا حروف مقطعہ کی بحث سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں گزر چکی ہے پھر فرمان ہے کہ یہ آیتیں قرآن مبین کی ہیں جو بہت واضح بالکل صاف اور حق و باطل بھلائی برائی کے درمیان فیصلہ اور فرق کرنے والا ہے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر اور غمگین نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر کی آیت نمبر آٹھ میں فرمایا حب نفس کا علیہم حسرات کہ اے نبی ان کفار و مشرقین کے ایمان نہ لانے پر حسرت و افسوس نہ کیجیے اور سورہ کہف کی نمبر چھ میں فرمایا کہ اے نبی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کھو دیں چونکہ ہماری یہ چاہت ہی نہیں کہ لوگوں کو ایمان پر زبردستی کریں اگر یہ ہم چاہتے تو کوئی ایسی چیز آسمان سے اتارتے کہ یہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے مگر ہم تو ان کا اختیاری ایمان طلب کرتے ہیں اور سورہ یونس کی آیت نمبر میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا یعنی اگر آپ کے رب اے نبی چاہیں تو روئے زمین کے تمام لوگ مؤمن ہو جائیں کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے جب تک کہ وہ مؤمن نہ ہو جائیں اور آیت میں ہے اگر آپ کے رب اے نبی چاہتے تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے یہ اختلاف دین و مذہب بھی اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے اور اللہ کی حکمت کو ظاہر کرنے والا ہے اللہ نے رسول بھیج دیے کتابیں اتار دیں اپنی دلیل و حجت قائم کر دی انسان کو ایمان لانے نہ لانے میں مختار کر دیا اب جس راہ وہ چاہے لگ جائے جب کبھی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی بہت سے لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا باوجود آپ کی پوری آرزو کے اے نبی اکثر لوگ بے ایمان ہی رہیں گے سورہ یاسین میں فرمایا بندوں پر افسوس ہے ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور آیت میں ہے کہ ہم نے پے در پے پیغمبر بھیجے لیکن جس امت کے پاس ان کا رسول آیا اس نے اپنے رسول کو جھٹلانے میں کمی نہ کی یہاں بھی اس کے بعد ہی فرمایا اس نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا ہے انہیں بھی اس کا بدلہ ان قریب مل جائے گا ان ظالموں کو بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس راہ ڈالے گئے ہیں پھر اپنی شان و شوکت قدرت و عظمت عزت و رفعت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جس کے کلام کو اور جس کے قاصد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اے کفار و مشرقین جھوٹا کہہ رہے ہو وہ اتنے بڑے قادر و قیوم ہیں کہ اللہ ہی نے ساری زمین بنائی ہے اور اس میں جاندار اور بے جان چیزیں پیدا کی ہیں کھیت پھل باغ و بہار سب اللہ ہی کا رچایا ہوا ہے شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ زمین کی پیداوار ہیں ان میں جو جنتی ہیں وہ کریم ہیں اور جو دوزخی ہیں وہ لعیم ہیں یعنی قابل ملامت لوگ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کے خالق ہونے کی بہت سی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے پھیلی ہوئی زمین کو اور اونچے آسمان کو پیدا کر دیا باوجود اس کے بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ الٹا اللہ کے نبیوں کو دروہ گو کہتے ہیں اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے اللہ کے حکموں کا خلاف کرتے ہیں اللہ کے منع کردہ کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں بے شک آپ کے رب اے نبی ہر چیز پر غالب ہیں اللہ کے سامنے مخلوق عاجز ہے ساتھ ہی وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے نافرمانوں کے عذاب میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے تاخیر اور ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں لیکن پھر بھی جب وہ راہ راست پر نہیں آتے تو انہیں سختی سے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں اور ان سے پورا انتقام لیتے ہیں ہاں جو توبہ کرے اور اللہ کی طرف جھکے اور اللہ کا فرما بردار ہو جائے وہ اللہ اس پر اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں